السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار نہایت ہی سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ اچھے بچے ہیں کام مکمل کر کے رکھتے ہیں وہ بھی اچھے اچھے طریقے سے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور کہانی اور یہ کہانی ہے سولہویں سپارے میں سورت کہف میں یاد ہے نا سورت کہف میں چار کہانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں تین کہانیاں ہم سن چکے آج باری ہے چوتھی کہانی کی اور یہ کہانی ہے ایک بہت ہی بڑی دیوار کی ایسی دیوار جس کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا بھلا وہ دیوار کس نے بنائی کب بنائی اور کیوں بنائی سنتے ہیں سورہ کہف میں جو آخری کہانی ہے وہ اس میں ذکر آیا ہے ذوالقرنین لقب کے ایک بادشاہ کا ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا چونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اس کا اصل نام کچھ اور تھا وہ بڑا نیک رحم دل انصاف پسند اور اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقدونیہ کا بادشاہ سکندر اعظم تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سکندر اعظم تو بتوں کی پوجا کرنے والا ایک بت پرست بادشاہ تھا اور ذرقنین وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور شکر گزار بندہ تھا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی ساڑھے پانچ سو سال پہلے گزرا ہے قرآن پاک میں جو ذوالقرنین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اسی بادشاہ میں پائی جاتی ہیں مگر وہ کون تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا ہے کہ ذوالقرنین کو دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت عطا کی تھی اسے بڑا مال ہر قسم کا ساز و سامان عطا فرمایا تھا وہ پہلے اپنی لا تعداد فوجوں اور مال اسباب کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوا ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا اسے سورج ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کالے گدلے پانی کی ایک جھیل میں ڈوب رہا ہو وہاں ایک قوم بھی آباد تھی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے فرمایا اے ذوالقرنین تم کو ان لوگوں پر دونوں طرح کا اختیار حاصل ہے چاہو تو ان کو تکلیف پہنچاؤ اور چاہو تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو جانتے ہیں نا جب کوئی بادشاہ کہیں پہ حملہ کرتا ہے خوب مار دھاڑ خون خرابہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکے خبر آ جو کسی نے میری نافرمانی کی میں بڑا سخت ہوں مگر ظلم نے کیا کہا انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا ہم اس کو سخت سزا دیں گے اور قیامت کے دن اللہ بھی اس کو اور زیادہ سخت عذاب دے گا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور جو اچھے کام کرے گا اس کو اللہ کے ہاتھ سے بھی اچھا بدلہ ملے گا اور ہم بھی اس پر سختی نہیں کریں گے بلکہ آسان آسان کام بتائیں گے اس کے بعد ذوالقرنین اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہوا چلتے چلتے سورج کے نکلنے کی حد تک جا پہنچا پہلے وہاں پہنچا تھا جہاں سورج ڈوبتا تھا اب وہ وہاں پہنچا جہاں سے سورج نکلتا تھا وہاں اس نے ایسے لوگ دیکھے جو نہ تو گھر بنانا جانتے تھے اور نہ دھوپ سے بچنے کے لیے کسی قسم کا سامان رکھتے تھے یعنی کہ بس ایسے ہی کھلے میدان میں رہا کرتے تھے اصل میں یہ وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو نہ عمارتیں بنانا جانتی تھیں اور نہ خیمے پھر ذوالقرنین ایک اور مہم پر روانہ ہوا چلتے چلتے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پر پہنچا تو اس سے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی یہ لوگ شمال مشرق کی ان طاقتور وحشی قوموں سے سخت تنگ آئے ہوئے تھے جو ان پر آئے دن حملے کرتی رہتی تھیں ان قوموں کو وہ یاجوج ماجوج کہتے تھے ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا اے ذوالقرنین ان پہاڑوں کے ادھر یاجوج ماجوج ہیں وہ ہمارے ملک میں آ کر فساد کرتے ہیں ہم کو تکلیف دیتے رہتے ہیں اگر تم کہو تو ہم تم کو بہت سارا مال جمع کر دیتے ہیں تم مہربانی کر کر ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند بنا دو ذوالقرنین نے کہا جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس اپنے ہاتھوں کی محنت اور طاقت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو جب سارا ضروری سامان جمع ہو گیا تو ذوالقرنئی نے دیوار بنوانی شروع کر دی جب دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی تو ذوالقرنئی نے حکم دیا کہ بھٹیاں دہکاؤ جو بھٹی ہوتی ہے نا جس کے اندر اینٹیں بنتی ہیں اس دیوار کو خوب دھونکو خوب گرم کرو پھر جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا یعنی کہ پگھلا ہوا لوہا چنانچہ اس طرح ایک ایسی بلند اور مضبوط دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے کام ختم ہوا تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے ٹلنے والی نہیں یعنی کہ جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ دیوار قائم رہے گی اور پھر جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقرر کر رکھا ہے تو پھر اس کو تباہ ہونے سے کوئی چیز نہ روک سکے گی اور یوں جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس سے وہ وحشی قوم یا جوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے اور وہ وہاں سے کب نکلیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تاریخ دانوں نے یعنی کہ جو تاریخ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیوار بحیرہ اسود اور بحیرۂ خزر کے درمیان قفقاس کے علاقے داغستان میں بنائی گئی تھی نقشے میں دیکھیے گا آپ داغستان کہاں ہیں اور پھر اس کی لمبائی جو تھی پچاس میل اونچائی سو گز اور چوڑائی تین گز ایک فٹ تھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالقرنئی نے جو دیوار بنوائی وہ دیوار چین ہے مگر یہ خیال بالکل غلط ہے دیوار چین میل لمبی سینکڑوں میل لمبی تو ہے اور یہ اتنی بلند نہیں ہے جتنی ذوالقرنعین نے بلند بنائی تھی ذوالقرنعین کی یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیوں سنائی ہم ایک بار پھر آپ کو یاد کروا دیتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والوں نے کہا ہے کہ کافروں کے بعض یہودیوں اور عیسائیوں کے مشورے سے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے تین سوالات پوچھے یہودیوں نے کو کہا تھا کہ اپنے نبی سے تین سوال پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے خزر کا کیا قصہ ہے اور ذوالکرن کا کیا قصہ ہے اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں اصحاب کہف اور حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالکرن کا قصہ بیان کیا گیا ہے ذوالقرن کے قصے میں سوال کرنے والے کافروں کو سبق دیا گیا کہ تم اپنی ذرا ذرا سی سرداریوں اور مال و دولت پر گھمنڈ کر رہے ہو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہو اور یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ چیزیں ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والی ہیں مگر ذوالقرن کو دیکھو اتنا بڑا بادشاہ تھا اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی مگر وہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا اسی کو اپنا خالق و مالک مانتا تھا دنیا کی سب سے مضبوط دیوار بنا کر بھی اس نے یہی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے بنی ہے اور اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے پھر یہ تباہ ہو جائے گی اس لیے بھروسے اور بندگی کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے آج کی کہانی یہاں ہوئی ختم امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ذرا نقشے میں دیکھیے گا کہ داغستان کہاں ہے اور یہ دیوار کہاں موجود ہو سکتی ہے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ